حمید نے بکر سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حج و عمرے کا اکٹھا تلبیہ پکارتے ہوئے سنا بکر نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے حجی کا تلبیہ پکارا تھا بکر نے کہا پھر میری ملاقات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو میں نے انہیں یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنایا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس وقت کے لحاظ سے تم ہمیں بچے ہی سمجھتے ہو حالانکہ ایسا نہ تھا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لبائی کا عمرت اے اللہ میں حج اور عمرے کے لیے حاضر ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار نو سو پچانوے